سوال نمبر تین ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا مر رہنا چاہیے تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا جواب مر رہنا تو قبضے کی بات نہیں ہے موت کا ایک وقت معین ہے وہ نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ مؤخر ہو سکتی ہے اور خودکشی حرام ہے کہ اس سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہے ایسے بےحدہ الفاظ زبان سے نکالنا بھی نہ چاہیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے آدمی کو اس میں دین کا کام ضروری ہی کرنا چاہیے اور اصل یہ ہے کہ صرف دین ہی کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے اگر آدمی دین کے کسی کام میں نہ لگے تو اس میں اور چوپائیوں میں کیا فرق ہے محض کھانے پینے میں تو حیوانات ہم سے بڑے ہوئے ہیں بہرحال اس سوال کے دو جز ہیں ایک میری ذات کے متعلق دوسرا تمہارے متعلق اور یہ دوسرا جز نو کو شامل ہے ایک طلبہ کے متعلق دوسرا عوام کے متعلق اس لحاظ سے تین جز سوال کے ہو گئے الف میری ذات کے متعلق یہ صحیح ہے کہ میں حت الوسع اس کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی شریک نہ ہوں مگر میں اس کو خوبی نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ضعف اور اپنی نااہلیت سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ چیز قابل التفات نہیں اور اسی وجہ سے جو مجھے برا کہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہے اس میں زیادہ دخل میری طبیعت وحشت کو بھی ہے میری طبعی وحشت کو بھی ہے ہر شخص کا ابتدائی نشو نما جس طریقے پر ہوتا ہے وہ اس کی تقریباً فطرت بن جاتا ہے اسی وجہ سے اکابر کی خواہش ہمیشہ یہی رہا کرتی ہے کہ بچوں کو ابتدائی سے دین اور دینیات کے ساتھ وابستہ کیا جائے تاکہ دین کا اہتمام ان کی طبیعت بن جائے اسی وجہ سے شریعت متحرہ اور حضور اقت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو میری ابتدائی تربیت جن اصول کے ماتحت ہوئی وہ یہ تھی کہ مجھے سترہ برس کی عمر تک نہ کسی سے بولنے کی اجازت تھی نہ بلا معیت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا چچا جان کے کہیں جانے کی اجازت تھی حتیٰ کہ مدرسے کی جماعت میں سبق بھی ان دو حضرات کے علاوہ کسی مدرس سے پڑھنے کی اجازت نہ تھی اور اس کی بھی اجازت نہ تھی کہ میں اپنے اور اپنے اکابر کے شیخ حضرت مولانا خلی احمد صاحب نور اللہ مرکدہ کی مجلس میں بھی بلا والد صاحب یا چچا جان کے ساتھ ہوئے بیٹھ سکوں کہ مبادہ میں سبق کی جماعت میں یا حضرت کی مجلس میں کسی کے پاس بیٹھنے والے سے کوئی بات کر لوں مجھے دو تین آدمیوں کے سوا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی تنہا مکان جانے کی اجازت نہ تھی یہاں تک کہ جماعت کی نماز میں بھی مخصوص حضرات کی زیر نگرانی شرکت کرتا تھا اس دور کی آپ بیتی میں اگر میں سناؤں تو الف لیلا و لیلا بن جائے کہ کس قدر تشدد مجھ پر رہا اور کس قدر سخت سخت مجرم قیدیوں کی سی زندگی گزری مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل نے مجھ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی جس کی برکات میں اب دنیا ہی میں پا رہا ہوں مثال کے طور پر ایک قصہ لکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا نیا جوتا مدرسے میں سے کسی نے اٹھا لیا تو تقریباً چھ ماہ تک مجھے دوسرا جوتا خریدنے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ اس مدت میں مجھے مدرسے سے باہر قدم نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئی مدرسے ہی کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور مدرسے کے بیت الخلاء میں ایک دو جوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہیں وہ ڈال دیا دیتا ہے جو اب تک بھی دستور ہے اس وجہ سے مجھے کسی ضرورت کے واسطے بھی مدرسے کے دروازے سے نہ تو باہر قدم رکھنا پڑا نہ جوتے کی ضرورت ہوئی اس قسم کے سینکڑوں واقعات گزرے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ اب مجھے مجمع سے وحشت ہے کسی مجمع میں مجھے جانا میرے لیے انتہائی مجاہدہ ہے حتیٰ کہ اپنے کمرے میں اگر تنہا ہوں اور کمرے کی زنجیر کھلی ہو تو اس کی بہ نسبت مجھے اس سے اس میں زیادہ لطف اور سکون ہوتا ہے کہ اندر کی زنجیر لگی ہو بھلا ایسا وحشی شخص کیا کہیں شریک ہو جلسہ جلوس کی خصوصیت نہیں ہے مجھے تقریبات میں بھی شرکت سے وحشت ہوتی ہے ہر نو کے مجموع کی شرکت میرے لیے دقت کا سبب ہے فارسی شعر اس کے علاوہ ایک عارضہ یہ بھی پیش آ گیا کہ جلسوں میں مقررین حضرات تقاریر کے زور میں ایسے اونچے اونچے لفظ فرما دیتے ہیں کہ ان پر سکوت شران مشکل معلوم ہوتا ہے اور بولنے سے اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے اور جلسے میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے حضرات مقررین کی تقریر ہی جب مؤثر ہوتی ہے جب وہ جوش میں ان کہنی بھی کہہ جائیں ان کہنی بھی کہہ جائیں اور مجھے جیسے وہمی کو ہر چیز پر یہ سوچ کہ یہ کہنا جائز تھا یا نہیں چند سال ہوئے ایک جلسے میں یہاں سہارنپور میں ہی شرکت کی نوبت آئی مقرر صاحب نے ایک بات ایسی ہی فرما دی جو سری غلط تھی ہمارے ناظم صاحب سے نہ رہا گیا فوراً ٹوک دیا انہوں نے گرانی سے قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ اور کہہ دیا حضرت مولانا احمد علی صاحب محد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے صاحب زادے مولانا خلیل الرحمن صاحب مرحوم بی شریک جلسہ تھے دوبارہ انہوں نے ٹوک دیا وہ صاحب اچھا اچھا فرما کر آگے چل دیے تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب نے جن کا نام نہیں لکھتا ٹوک دیا مقرر صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ تقریر ہی بند کر دی کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں تقریر کروں اس کے ساتھ ہی جلسے میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں آدھے آدمی ادھر آدھے آدمی ادھر ہر شخص مستقل اہل رائے اور اہل فتویٰ کوئی مقرر کا حامی کوئی ناقدین کا طرف دار آخر جلسہ تقدر سے ختم ہو گیا اسی کے قریب قریب اور بھی چند واقعات تو خود مجھے پیش آ چکے ہیں کہ جلسوں میں شرکت سے ڈر لگتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا استغفرك واتوب اليك بسم اللہ ونسلم الرحیم رسول الرّ متفق علیہ کار خیر کی ترجیح تیسری بات یہ ہے کہ میں جس کام میں لگ رہا ہوں اس کا سراسر دین اور متفق علیہ کار خیر ہونا یقینی ہے خدا کرے کہ یہ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون و اور رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر کہ ذیل میں نہ ہو مجھے اپنی بدعمالیوں سے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ کذب ولكنك تعلمت ليقال انك عالم فقد قیل نہ بن جائے لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ کے بھروسے لگ رہا ہوں مگر کام یقیناً سراسر خیر ہے اور اہل حق میں سے کسی کو بھی اس خیر اس کے خیر ہونے میں تردد نہیں ہے ایسی صورت میں کسی دوسرے مشغلے میں لگنا اس کے حرج کا یقینی سبب ہے دنیا کے ہر کام میں اہل فن ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آخر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی دونوں کام کرتے ہیں میں کہتا ہوں بے شک کرتے ہیں مگر مجھے اس میں حضرت مدنی کی حرص کرنا سراسر حماقت ہے بھلا جس شخص کے یہاں سفر حضر برابر ہو دن رات یکساں ہو نہ اس کو راحت کی ضرورت ہو نہ تکان پاس بھٹکتا ہو اس کی کوئی کیا حرص کر سکتا ہے ان کا حال ان کا تو یہ حال ہے کہ حجاز سے سفر شروع کریں اور کراچی سے اتر کر سیدھے دو شب و روز ریل میں گزار کر پانچ بجے صبح دیوبند پہنچے اور چھ بجے بخاری شریف کا سبق پڑھاویں جیسا کہ اس آخری سفر حج میں پیش آیا وہ مسلسل پندرہ دن تک روزانہ کئی سو میل کا سفر کریں اور کئی کئی تقریریں کر دیں جیسا کہ گزشتہ سال ہوا ابھی دو ایک برس کا قصہ ہے کہ سہارنپور میں سیرت پر ایک ہفتہ شب کی گاڑی سے آنا عشاء کے بعد سے ایک بجے تک تقریر کرنا اور تین بجے بلا کسی کے جگائے اٹھ کر ریل پر چل دینا اور صبح کو سبق پڑھانا جس میں مسلسل تین چار گھنٹے تقریر فرمانا اس کے بالمقابل میری حالت یہ ہے کہ میرا منتہا سفر اکثر دلی ہوتا ہے جانے سے ایک دن پہلے سے سہم ہو جا سہم جاتا ہوں کہ سفر درپیش ہو گیا ہے اور واپسی کے دو تین دن بعد تک سفر کا خمار اور تعب و تکان رہتا ہے کہ سبق میں دل جمی نہیں ہوتی تعلیف میں دل بستگی نہیں ہوتی اس کے علاوہ حضرت مدنی کی ابتدائی مدرسی مدینہ منورہ میں برسوں ایسی جان شانی سے گزر چکی ہے کہ بعض زمانوں میں مسلسل بارہ تیرہ سبق روزانہ پڑھانا اور شب و روز میں صرف دو تین گھنٹے سونا باقی اوقات یا سبق یا اس کا مطالعہ جو شخص ایک عرصے تک اس طرح استعداد کو پختہ کر چکا ہو اس کی حرص کرنا اپنی استعداد کا ناقص کرنا نہیں تو اور کیا ہے یہ تو علوم کا حال تھا اب سلوک کی سنو سب سے پہلا غوطہ تو بحر عشق و معرفت شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرکدہ کے یہاں لگایا اور مدینہ پاک میں مسجد ایجابت جیسی بابرکت اور یکسو جگہ میں عرصے تک ضربے لگائیں پھر اس کی تکمیل و تخصیص و تخصیص قطب الرشاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوئی اور پھر برسوں حضرت شیخ الہند نمر اللہ مرقدہ کے ذل عاطفت میں مالٹا کی یکسوئی میں اس رنگ کو پکایا ایسے سخت پر کیا تو اغیار کا اثر ہو اور کیا تشدد اس کو مضر ہو اور میری حالت یہ کہ بالکل تنہائی میں بھی یکسوئی نہیں ہوتی ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو ایسی حالت میں ان کی حرص کر کے میں غریب کہاں رہوں گا مجھے تو گوشہ یکسوئی میں پڑے رہنے پر بھی تبتل اور دل جمی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا کئی فیودری کو اوال او شاہ یہ میری اپنی حالت ہے جو لوگوں کو حق تعلی شاہ نے ہمت و قوت عطا فرمائی ہے اور وہ زی استعداد مالک الاوقات ہے وہ ضرور کرے اور ان کو کرنا چاہیے ایک ناکارہ او نا اہل پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے سبحان و بحمدک اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم طلباء کے لیے سیاست وغیرہ میں حصہ لینا سم قاتل ہے دوسرا جز طلباء کے متعلق ہے میں تو طلبہ کی ہر قسم کی عملی شرکت کو ان ان کے لیے سم قاتل سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ میرے بعض اکابر میرے اس خیال کی زور و شور سے تردید فرمائیں اور بہت ممکن ہے کہ حق بھی وہی ہو جو وہ ارشاد فرمائیں کیونکہ بہرحال وہ میرے بڑے ہیں اور میری رائے ان کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں مگر میری ناقص سمجھ میں تو اب تک جتنا غور کرتا ہوں یہی آتا ہے اور بہت سی وجوہ سے میرے خیال خام میں اب تک یہی چیز چمن ہوئی ہے جمی ہوئی ہے ان میں سے بعض کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہوں الف سلی المجرب ولا تسلی الحکیم میں پوچھتا ہوں ایک گہری نظر عالم پر یا کم از عالم پر یا کم از کم ہندوستان پر ڈال کر دیکھو کہ آج جتنے حضرات علمی دنیا کے مالک ہیں ان کی طالب علمی کا زمانہ کیسے گزرا ہے آج وہ خواہ کسی میدان کا کسی میدان میں گامزن ہو لیکن علمی مشغلہ والے بالعموم وہی ملیں گے جو طالب علمی کے زمانے میں انہماک سے اس میں لگے رہے اور جو حضرات اس زمانے میں کسی دوسری طرف مشہور رہے آج وہ شہرت میں خواہ کتنے ہی ممتاز ہوں اور علماء کی فہرست میں خواہ کتنے ہی اوپر شمار ہوتے ہوں مگر علمی مشغلہ علمی تدقیق فقہ حدیث پر ان کی نظر بہت ہی پیچھے ملے گی کسی غیر معمولی فقہی مسئلے کی ضرورت پیش ہو یا کسی علمی تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو ان کا قدم آگے نہیں ملے گا یہ کچھ دلائل کی بات نہیں ہند کے علماء نظر کے سامنے ہے ایک نگاہ غور سے ڈالو پتہ چل جائے گا با ہمارے اکابر اور اکابر کے اکابر ہمیشہ سلوک ان کی جان رہا ہے اور گویا علمی مشغلے کے ساتھ ان حضرات کے یہاں یہ سلسلہ بھی جز ان لا ينفقو کے قبیل سے رہا اور ہے مگر خلفن عن سلف سب کے سب قاتبت قاطبتاً طلباء کو بیعت سے انکار ہی فرماتے رہے حالانکہ ان حضرات کے یہاں یہ جز کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے مگر طلب علم کے اس کو بھی منافی سمجھتے رہے جیم تجربہ اور سرسری غور سے اصولاً بھی میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ طلباء کا جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ محض وقتی چیز ہو ہفتوں نہیں تو کئی کئی دن تک ان کا ذکر تذکرہ ان پر تبصرہ ان کا حسن و قبح طلباء کی مجالس کا اہم مشغلہ رہتا ہے دال پھر ان کی اجتماعی زندگی ایک دار الطلباء میں ان کا مجموعی قیام چوبیس گھنٹے کا ساتھ اس مناظرانہ گفتگو کو ختم بھی نہیں ہونے دیتا ہر مجلس میں یہی تذکرہ ہر وقت یہی بحث کہاں مطالعہ اور کہاں کا تکرار اور کہاں کا سبق یہ روز مرہ کے واقعات ہیں جو انکار کر دینے سے زائل نہیں ہو سکتے ہاں پھر ان مناظروں اور اختلافات کا ثمرہ منازعات اور جھگڑوں پر پہنچتا ہے جس خیال کے مجمع کی کثرت ہوتی ہے وہ اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اول اپنے زور سے یہ ناکافی ہو تو ناظم محتمی مدرسے کے یہاں جھوٹی سچی شکایات کا طور مار باندھتا ہے پھر عموماً غالب فری کے گواہ بھی کثرت سے ہو جاتے ہیں اور مغلوب کے لیے سچی گواہی دینے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں ناظمین مدارس عالم الغیب بھی نہیں ہوتے جس کا ثمرہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم بری ہو جاتے ہیں اور غیر مجرم ماخوذ یہ محض تخیلات نہیں واقعات ہیں جو آئے دن گزرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو بھگتتے ہیں اختلاف رائے عام طبقے میں بھی ہوتا ہے ان میں اختلافات اور نزاعات بھی ہوتے ہیں مگر وہ اکثر وقتی ہوتے ہیں ان کے اجتماعات عموماً مخصوص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں جلسہ ختم ہوا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے مگر ان کا لوگوں لوگوں یہی گھر ہے یہی مجلس خانہ ہے چوبیس گھنٹے یک جائی قیام ایسی صورت میں معمولی سا اختلاف بھی شروع ہوتا ہے تو وہ مہینوں نشو نما پاتا ہے یہ تو طلبہ کا اپنا ماحول ہوا ایک قدم آگے اور بڑھاؤ ہاں کیا مدرسین کسی مدرسے کے بھی ایک خیال کے ہیں دو چار ادھر ہیں دو چار ادھر اسباق میں معمولی سی مناسبت سے نہیں بلکہ بلا کسی مناسبت کے یہی بحثیں چھڑ جاتی ہیں ان پر تبصرے ہوتے ہیں رائے زنیاں ہوتی ہیں اپنے ہم خیال لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں ان کی تقریروں کی مدح و ثنا ہوتی ہے دوسروں پر تنقید ہوتی ہے تضحیق ہوتی ہے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں تا ایک قدم اور آگے چلو جماعت کے سب طلباء مدرس کے ہم خیال نہیں ہوتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی وہ تعریف کر رہا ہے وہ اکثر طلباء کی نگاہ میں تنقید کے قابل ہے اور جن کی مدرس تغلیز کر رہا ہے طلبہ اکثر نہیں تو معتد بھی اس کے حامی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ مدرس ان طلباء کی نگاہ میں بے وقعت ہوتا ہے کج فہم اور متعصب بنتا ہے اور جب طلباء کے تخیلات مدرس کی طرف سے یہ ہوں یہ ہوں گے تو علمی انتفاع معدوم سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول الکریم طالب علم کے لیے انقیاد اور استاد کا احترام ضروری ہے یہ تو طے شدہ امر ہے اور عادت اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا احترام نہ کرنے والا کبھی بھی علم سے منتفع نہیں ہو سکتا جہاں کہیں ام فن طالب علمی کے اصول لکھتے ہیں اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تو مستقل طور پر آداب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو اوجز المسالک کے مقدمے میں مفصل مذکور ہے اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیتاً اپنی باغ دے دے اور بالکل اسی طرح انقیاد کرے جیسا کہ بیمار مشفق طبیب کے سامنے ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے فروغ کر دے یا غلام بنا دے علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلباء کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہریاب نہیں ہوتے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں اسی سلسلے میں انہوں نے ایک مستقل فصل اساتذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے میں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم سے منتفع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم اور علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے اور جو گرا ہے بے حرمتی کرنے سے گرا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا دین کے کسی جز کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے انہیں اماقیل ہم اللہ جلشانہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادبی اللہ کے فضل سے محروم ہوتا بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے فارسی شعر ترجمہ یعنی ادب فضل خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے اس کو سر پر رکھ کر جہاں چاہے چلے جاؤ اور یہ مسل تو مشہور ہے ہی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب امام سدید الدین شرازی فرماتے ہیں کہ میں نے مشائق سے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا لڑکا عالم ہو جائے اس کو چاہے کہ علماء کا اعزاز و اکرام بہت کرتا رہے اور ان کی خدمت کثرت سے کرے اگر بیٹا عالم نہ ہو تو پوتا ضرور ہو جائے گا امام شمس العمہ حلوانی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی ضرورت سے کسی گاؤں میں تشریف لے گئے وہاں جتنے شاگرد تھے وہ استاد کی خبر سن کر زیادہ کے زیارت کے لیے حاضر ہوئے مگر قاضی ابو بکر حاضر نہ ہو سکے بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاد نے دریافت کیا انہوں نے والدہ کی کسی ضرورتی ضروری خدمت بجلانے کا عذر کیا شیخ نے فرمایا کہ رزق میں وسعت ہوگی مگر علم سے نفع نہیں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا ہوا وہ ویسے بھی عام طور سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا الغرض یہ بالکل طے شدہ امر ہے لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے کہ جب شاگردوں اور استاد کا سیاسی خلاف ہوتا ہے تو اس پر فقرہ بازی تنقیص عیب جوئی وغیرہ میں ابتلا ہوتا ہے جو ان کے لیے حرمان کا سبب بن جاتا ہے میرا تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلبہ بھی جو لوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کافی ترقیاں حاصل کرتے ہیں اونچے اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے اور جو اس زمانے میں استادوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لیے ہوئے سفارشیں ہی کراتے رہتے ہیں کہیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفات ہی رہتی ہیں بہرحال جو علم بھی ہو اس کا کمال اس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس فن کے اساتذہ کا ادب نہ کرے چاہیے کہ ان سے مخالفت کرے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حديث طلب علم مؤمن کی خوش آمد کے بیان میں کتاب ادب الدنیا والدین میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے استاد کی خوش آمد اور اس کے سامنے تزلل ذلیل بننا ضروری ہے اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا نفع کمائے گا اور دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا حضور سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوش آمد کرنا کرنا مومن کی شان نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں طالب علم ہونے کے وقت ذلیل بنا تھا اس لیے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ جو طلب علم کی تھوڑی ذلت کو برداشت نہیں کرتا ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے یا اس کے بعد کا حشر اور بھی خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب مدرس کی ذات بحث مناظرہ بن جاتی ہے موافقین کے نزدیک وہ فرشتہ ہے اس کی ہر غلطی ثواب ہے اس کا ہر فعل حجت ہے مخالفین کے نزدیک وہ مدرسے میں رکھنے کے قابل نہیں وہ پڑھانے کے قابل نہیں نہ اس کی استعداد کام کام کی ہے نہ اس کی تقریر سمجھ میں آتی ہے اس کی ہر خوبی قابل نفرت ہے اس کا ہر نہ قابل ملامت ہے اس کے مصالب اور معائب تلاش کیے جاتے ہیں اور سچے نہیں ملتے تو جھوٹے افطرا کیے جاتے ہیں ان کا منظم طریقے سے پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کیا یہ واقعات ایسے ہیں جو کسی واقف سے اوجل ہوں یا مدارس سے تعلق رکھنے والے ان کا انکار کر دیں کاف میں حال ہی کا ایک واقعہ ایک مدرسے کا لکھتا ہوں کہ ایک حجرے کے چند طلبہ میں کھانا کھاتے ہوئے بحث چل پڑی کہ اکثریت کا فیصلہ ہر حال میں قابل حجت ہے یا نہیں اول گفتگو ہوئی پھر مناظرہ ہوا پھر مجادلہ ہوا اسی مجلس میں منتہا یہ ہوا کہ ایک جانب سے لکڑی چلی دوسری جانب سے جوتا چلا مدارس میں کون نگران ایسا ہے جو ان کے ساتھ ہمزاد کی طرح ہر وقت ساتھ رہے کون ہر وقت چوبیس گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا رہے کہ ان کی ہر گفتگو کو سنتا رہے اور حدود سے تجاوز نہ کرنے دے لام اسی طرح ابھی چند روز کا ایک مدرسے کا واقعہ ہے کہ ایک جلسے میں چند طلبہ کی شرکت ہوئی بعد میں جلسے کی کارگزاری پر رائے زنی ہوئی پھر مباحثہ ہوا دو فریق بن گئے اول دھمکیاں رہیں آخر ایک آخر ایک دن ایک فریق نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو حجرے میں بند کر کے اس قدر مارا کہ قریب الموت کر دیا یہ آئے دن کے واقعات ہیں فرضی افسانے اور احتمالات عقلیہ نہیں ہیں میم اس کے بعد یہ بھی غور طلب یہ بھی غور طلب ہے کہ طلباء کو جن اولیاء نے اہل مدارس کے سپر کیا ہے ان کی غرض تعلیم ہے صرف اور صرف تعلیم ان میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو باوجود یہ کہ خود تحریکات حاضرہ کے حامی اور سبائی ہیں لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ صاحب زادہ آج اس میں مشغول ہیں تو وہ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس قسم کے خطوط کثرت سے منتظمین کے پاس موصول ہوتے رہتے ہیں اور زبانی بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی چیز ہے چند روز ہمارے ساتھ رہ کر اس سے کافی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے اس وقت ہم صرف استعداد علوم چاہتے ہیں نون اس کے بعد اس روپیے کا مصرف کا سوال ہے جو علم کے نام سے لیا جاتا ہے اور دینے والے صرف علم کے مشغلے کی وجہ سے دیتے ہیں اگرچہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو سیاسی مشاغل میں صرف کرنے کے خلاف نہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ فلاں کام میں خرچ ہوگا اور اس وظیفے کے پانے والے طلباء کا مشغلہ یہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ہرگز گوارا نہ کریں بلکہ بعض حضرات تو یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے طلبہ کو اس میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے تو کیا پھر ایسی صورت میں یہ احتیاط کا مقتضا نہیں کہ روپے کو اس کے مصرف میں نہایت حزم و احتیاط سے خرچ کیا جائے مدرسین اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنا وقت ایسے کاموں میں خرچ کرے تو شرعی قواعد کے ماتحت دوسرے وقت اس کی تلافی کر دے لیکن کیا طلبہ بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں یا اگر کر سکتے ہیں تو کرتے بھی ہیں یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر لکھے ہیں غور کرو گے تو اور زیادہ کلام کی گنجائش پاؤ گے سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الکریم طلب علم کے لیے دس امور بہت اہم ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ طلب علم کے لیے بہت سے آداب اور شرائط ہیں ان میں سے اہم اور اصول اصل اصول دس ہیں ان کے من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے اہل و عیال اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرے تاکہ خانگی ضروریات مشغول نہ بنائے مشغول نہ بنائیں کہ تعلقات ہمیشہ علم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شاہ کا ارشاد ہے ما جعل اللہ من قلبین فی جوفی حق تعالی شاہ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں پیدا فرمائے ہیں اسی وجہ سے مشہور ہے کہ علم اس وقت تک تجھ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہ دے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہماتن اس کے حوالہ نہ کر دے وہ فرماتے ہیں کہ جو دل مختلف چیزوں میں مشغول رہے وہ کھیت کی اس نالی کی طرح ہے جس کی ڈول بنی ہوئی نہ ہو کہ کچھ حصے اس میں سے ادھر ادھر چلا جائے گا اور کچھ حصہ پانی کا ہوا بن کر اٹھ جائے گا صرف تھوڑا سا پانی رہے گا جو کھیت کے لیے کار آمد ہو سکے گا اس سب کے بعد مجھے اس چیز کا اعتراف اس چیز کے اعتراف سے بھی انکار نہیں ہے کہ طلبہ کی بے فکر جماعت مقاصد کی کامیابی کے لیے بہترین جماعت ہے لیکن موجودہ ماحول میں مزار غالب ہیں اور جلب منفعت سے دفع مذرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اس لیے ماحول کی تبدیلی تک یہ چیز میرے نزدیک خطرناک ہے البتہ اگر ان کے حدود میں رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو امر آخر ہے تیسرا جز وغیر طلبہ کے متعلق ہے جو لوگ دین کے کسی خاص کام میں منہمک نہیں ہے ان کو یقیناً ان حماق کے ساتھ شریک ہونا چاہیے لیکن دیانت کے ساتھ اس دیانت کے ساتھ جس کو وہ کل اللہ کے سامنے پیش کر سکے وہ ان کے اعمال نامے میں جلی قلم سے لکھی جا سکے جہاد دین کا اہم ترین شعبہ ہے اس لیے ہر وہ چیز جو الاقلی کلیمت اللہ کی معین و مددگار ہو یقیناً مفید ہے اور ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن کسی اسلامی سرحد کی حفاظت میں لگے رہنا ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ایک دن رات کا رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت میں مشغولی ایک ماہ کے نفلی روزوں سے افضل ہے اور تمام مہینے کی شب بیداری سے افضل ہے اور اس حالت میں کسی کی موت آ جائے تو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں مر جائے کہ قیامت تک اس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا اس کو رزق عطا ہوتا رہے گا اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن جو نہایت ہی گھبراہٹ کا دن ہوگا یہ شخص نہایت مطمئن ہوگا ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کسی ایسی ہی جگہ کھڑے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں جاگتے رہنے اور عبادت کرنے سے افضل ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی ایک نماز دوسروں کی پانچ سو نمازوں سے افضل ہے اور اس شخص کا ایک روپیہ دوسروں کے سات سو روپیے سے افضل ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین شخص دو آدمی ہے ایک وہ جس کے پاس کچھ جانور ہوں کہ وہ ذریعہ معاش ہوں ان کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا ہوں اور اس کو ڈراتے رہتے ہوں فا پہلے شخص کے بارے میں جانوروں کا قید کا ہونا قید نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ معمولی گزر اوقات کا کچھ سبب ہو اور عبادت میں ہر وقت مشہور رہے اسی طرح دوسری جانب گھوڑا قید نہیں ہے چونکہ اس زمانے میں جہاد گھوڑے ہی پر عموماً اس زمانے میں جہاد گھوڑے ہی پر عموماً ہوتا تھا اس لیے اس کو ارشاد فرمایا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرتا ہو خواہ کسی طریقے سے ہو بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ٹر سے کسی وقت روئی ہو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ للت القدر سے افضل کون سی رات ہے وہ رات ہے جس میں دین کی حفاظت کے لیے کسی خطرے کی جگہ کوئی شخص جاگے اس کو یہ بھی امید نہ ہو کہ اپنے اہل عیال کی طرف سے ہی سالم لوٹ سکتا ہے یا نہیں ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جس سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسوں کا خطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرش کرتا ہے وہ سات سو درجہ ثواب پاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مجاہد کی اعانت کرے وہ بھی مجاہد ہے اور جو اس کے اہل عیال کی خبر گیری کرے وہ بھی مجاہد ہے ایک حدیث میں ہے جو کسی مجاہد کی اعانت کرے یا کسی قرض دار کی مدد کرے اللہ جل شان ہو اس کو ایسے دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے جس دن ان کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا ایک حدیث میں ہے کیا ہی مبارک وہ شخص ہے جو جہاد میں بھی اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے کہ اس کو ہر کلمے پر ستر ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور ہر نیکی دس گنا ثواب رکھتی ہے اور اللہ جل شاہ کے یہاں جو خاص انعام ہوگا وہ مزید برآں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا ہو اس کو اس وقت تک جہنم میں جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں نہ واپس ہو مراد یہ ہے کہ اس کا جہنم میں جانا محال ہے اور جس ناک کے سوراخ میں اللہ کے راستے کا غبار گیا ہو اس میں جہنم کی آگ کا دھواں کبھی نہیں جا سکتا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جن قدموں پر اللہ کے راستے کا غبار پڑا ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس چہرے پر اللہ کے راستے کا غبار پڑا ہے اس تک جہنم کی آگ کا دھواں نہیں پہنچ سکتا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے کوئی زخم اللہ کے راستے میں آیا ہے اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی اور وہ زخم زعفران کے رنگ کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں سے خوشبو اور مہک سی آئے گی جس سے ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ زخم اللہ کے راستے میں لگا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اس قافلے میں ایک نوجوان تھا جو راستے سے بیچ کر علیحدہ چل رہا تھا حضور نے اس سے دریافت کیا کہ تم علیحدہ کیوں چل جا رہے ہو اس نے عارض کیا کہ غبار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غبار سے بچنے کی ضرورت نہیں یہ قیامت کے دن مشک ریزے بنے گا ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک تیر چلائے خواہ وہ نشانے پر لگے یا نہ لگے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے ان کے علاوہ سینکڑوں حدیث اس کے ثواب و ترغیب اور چھوڑ دینے کی وعید میں وارد ہوئی ہیں سبحان اشد اللہ الہ الا انت الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الکریم جہاد کی تعریف اور اس کے فضائل اور جہاد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبے اور کفار کی مدافعت کے لیے کی جائے اس لیے جو بھی کوشش اس نیت اور ارادے سے ہوگی وہ اس میں داخل ہے چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا کہنا ہے حالانکہ ظالم بادشاہ کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے البتہ بڑی شرط یہی ہے کہ ساری جد و جہد کا مقصد اسلام کی قوت اس کی رفعت اس کی بلندی ہو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص غنیمت یعنی دنیاوی منفعت کے ارادے سے جہاد کرتا ہے ایک اس نیت سے کہ اس کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو ایک اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کی شہرت اور چرچا ہو ان میں سے کون سا جہاد معتبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد وہی ہے جو صرف اس لیے کیا جائے کہ اللہ کا بول بالا ہو ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضور سے دریافت کیا ایک شخص جہاد کرتا ہے اور وہ دنیا کے کسی نفع کے ارادے سے کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی اجر نہیں صحابہ کو اس پر بہت اس پر تعجب ہوا ان پوچھنے والے صحابی سے کہا کہ شاید سوال اچھی طرح واضح نہیں ہو سکا اس لیے دوبارہ دریافت کرو انہوں نے دوبارہ پوچھا حضور نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا پھر تیسری دفعہ دریافت کیا گیا تو حضور نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی حقیقت سمجھا دیجیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے جہاد کرتا ہے تو قیامت میں اسی طرح اٹھایا جائے گا اگر ریاکاری یعنی لوگوں کو قوت و طاقت کے دکھانے کی نیت سے یا کچھ مال و دولت کمانے کی غرض سے جہاد کرتا ہے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا بات یہ ہے کہ جس نیت سے تیرا فعل ہوگا اسی حالت پر تیرا حشر ہوگا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہاد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو صرف اللہ کی رضا کا طالب ہے امام کی اطاعت کرے اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دے ساتھی سے نرمی کا برتاؤ کرے اور فساد سے دور رہے اس شخص کا سونا جاگنا سب کچھ ثواب اور اجر کا باعث ہے دوسرا وہ شخص ہے جو تفاخر اور ریاکاری اور شہرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے امام کی نافرمانی کرتا ہے فساد میں شرکت کرتا ہے وہ شخص برابر سرابر بھی نہیں لوٹتا یعنی جتنا ثواب ہوتا ہے اس سے زیادہ گناہ کما لیا اس بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اس لیے یہ تو اولین شرط ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اس کے دین کی حمایت اور حق کا بول بالا ہونے کی غرض سے کیا جائے اس کے بعد اہل الرائے اور تجربہ کار دیندار لوگوں کی رائے سے جو سعی بھی اس ارادے سے ہوگی وہ اجر ہے اجر سے انشاءاللہ خالی نہ ہوگی اس میں شک نہیں کہ اخلاص اور اللہ کے لیے ہونے کی ہر کام میں ضرورت ہے چنا ہے چنا چنانچہ پہلے یہ حدیث شریف گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے ان میں ایک شہید ہوگا اس کو بلا کر اللہ جل شاہ کی جو نعمتیں دنیا میں اس پر کی گئی تھیں یاد دلائی جائیں گی اور جب وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اور یاد کرے گا کہ واقعی کس قدر انعامات اللہ جل جلالہ کے دنیا میں مجھ پر ہوئے تھے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی کہ یہ یہی سب سے زیادہ محبوب چیز تھی حکم ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا اور لوگوں نے کہہ لیا کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے اس کے بعد اس کو حکم کیا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے پھر ایک عالم بلایا جائے گا اس کو بھی اسی طرح اللہ جل شاہ کے انعامات احسانات یاد دلائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا وہ کہے گا تیرا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا تیرے پاک کلام کو پڑھا اور پڑھایا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ سب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا جید عالم ہے بڑا قاری ہے چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا اور لوگوں نے کہہ لیا اس کے بعد اس کو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ اس کے بعد ایک مالدار بلایا جائے گا اس سے اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ میں نے کوئی بھی خیر کی جگہ ایسی نہیں چھوڑ دی جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے آپ کے لیے اس میں خرچ نہ کیا ہو ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے چنانچہ کہا جا چکا اور مقصود حاصل ہو گیا پھر اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا مشکار اس قسم کے مضامین حادث میں بکثرت موجود ہے اس لیے اللہ کے واسطے اور خالص اللہ کے واسطے ہونے کی تو ہر ہی کام میں ضرورت ہے مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں شہرت اور فخر و نمود کے اسباب زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جس چیز میں جتنی شہرت کے اسباب قوی ہوتے ہیں اتنے ہی اہتمام سے اس میں احتیاط کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے یہاں ہر ہر قدم پر تفاخر اور پروانہ تحسین و زندہ باد ایسی چیزیں ہیں جو قلوب کو ادھر کھینچنے والی ہیں اس لیے اہم اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی اس میں شرکت کر سکے حصہ لے سکے دین کے فروغ کا سبب بن سکے اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے کفار کے غلبے کو روک سکے اس کے سراسر خیر ہونے میں کسی انکار کسے انکار ہو سکتا ہے کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو پسند نہ کرتا ہو یا اس کے دل میں اس کا ولولا پیدا نہ ہوتا ہو اور جو لوگ کسی معذوری سے خود شریک نہیں ہو سکتے وہ اخلاص سے کام کرنے والوں کی اعانت سے تو کم از کم دریغ نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھیجے اور خود اپنے گھر رہے اس کو ایک درہم روپیے کے بدلے میں سات سو روپیے کا اجر ہوگا اور جو خود بھی شریک ہو اس کو فی روپیہ سات ہزار کا اجر ملے گا مشکات اس لیے جو لوگ کسی دنیاوی مجبوری یا شرعی عذر سے خود شرکت نہ کر سکیں وہ اپنی وسعت کے موافق کام کرنے والوں کی اعانت مالی بدنی قلمی سے دریغ نہ کریں کس قدر اللہ جل شاہ کا لطف و انعام ہے کہ اس نے معذورین سست کمزور اور ناز پرور لوگوں کے لیے بھی خیر کے دروازے بند نہیں کیے نہیں کیے ہیں بلکہ ہر عبادت میں شرکت کا دروازہ کھول رکھا ہے لوگ ہیلے بہانے کریں اور ہر جاؤ بے جا بات کو اڑا آڑ بنائیں اس کا تو ذکر ہی نہیں واللہ الموفق لما يحب ورضا سبحانک اللہم و بحمدی اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک آتو علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم کیا جہاد صرف قتال کو کہتے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جہاد صرف قتل و قتال ہی کا نام نہیں ہے گو وہ اس کا اعلیٰ فرد ہے بلکہ ہر وہ سعی جو اعلیٰ کلیمت اللہ اور اسلام کی قوت و قلبے کے لیے ہو وہ سب ہی جہاد میں داخل ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینے کو افضل جہاد ارشاد فرمایا ہے لہٰذا جو سعی بھی اس سلسلے میں ہوگی وہ سب ہی جہاد کے تحت داخل ہے مگر یہاں ایک چیز پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات اس سلسلے کے اندر منسلک ہیں وہ یقیناً ایک اہم دینی امر میں منہمک ہے مگر بعض حضرات اس میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو جو کسی جو کسی شرعی وجہ سے یا ذاتی عذر سے شریک نہیں ایسا سب و شتم کرتے ہیں کہ پھر نہ اس کی کوئی عبادت قابل التفات رہتی ہے نہ کوئی خوبی قابل اعتنا فاسق و فاجر تو معمولی لفظ ہے اس کو جہنمی اور کافر تک کہنے سے پاک نہیں کرتے حالانکہ اگر یہ فرض عین ہو تب بھی اس کا بلا عذر چھوڑنے والا ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا کافر اس وقت بھی نہیں ہو سکتا بلا حجت شرعی کے کسی مسلمان کو کافر یا فاسق کہنا اور بلا کسی شرعی حجت کے ایک مسلمان کو کافر کہنا جتنا سخت ترین جرم ہے وہ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی جڑ تین چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کلمہ گو کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر کرنا مشکل دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو فاسق یا کافر کہے وہ اور اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ کلمہ کہنے والے ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے مشکات یعنی اس کا وبال اس پر پڑتا ہے بعض لوگ ایسے ایسا ظلم کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق غصے میں کہے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کسی کہ فلاں شخص کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی مجھے بے حد رنج ہے کہ یہ کلمہ میں نے بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ واللہ خدا تعالی فلاں شخص کی ہرگز مغفرت نہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ فنا کی مغفرت نہ کروں گا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس قسم کھانے والے کو ارشاد فرمایا کہ تیرے عمل کو باطل کر دیا ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ایک بڑا عابد دوسرا گنہ گار وہ عابد اس گنہ گار کو ہمیشہ تنبیہ کرتا رہتا ایک دن اس کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو قسم کھا لی کہ واللہ تیری خدا کے یہاں بالکل مغفرت نہ ہوگی دونوں کو موت آئی اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری ہوئی عابد کو ارشاد باری ہوا کیا تو میری عطا کے روکنے پر قادر تھا کہ قسم کھالی اس کے بعد گنہ گار کو ارشاد ہوا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور اس عابد کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو جانب میں داخل کر دیا جائے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اے اپنے اے کلمے کی بدولت دین و دنیا دونوں ہی کو ضائع کر دیا جم الفوائد غرض غصے میں ایسے الفاظ کے استعمال کر جانا بڑی جرات ہے اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ دینیات اور اسلامیات پر بھی احانت کے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں مولویوں نے جنت کو آسان کر دیا جنت کا راستہ سہل کر دیا نمازیں پڑھو روزے رکھو اور جنت میں چلے جاؤ یہ فقرے اور اس قسم کے تنزیہ فقرے تقریروں میں جوش و خروش سے بیان کیے جاتے ہیں حالانکہ اس سے کس کو انکار ہے کہ جنت کے بہت سے بہت سے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہونا تو بہت سی روایات میں مشہور ہے ہی بعض حادیث سے اس سے زیادہ کا پتہ بھی چلتا چلتا ہے چنانچہ نماز کا مستقل دروازہ ہے روزے کے ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لیے علیحدہ دروازہ ہے اسی طرح صدقے کا جہاد کا غصے کو پینے والوں اور لوگوں کے لیے معافی دینے والوں کے لیے عہدہ دروازہ ہے متوکل لوگوں کے لیے مستقل دروازہ ہے چاش کی نماز کا اہتمام رکھنے والوں کا خصوصی دروازہ علاحدہ ہے توبہ کا دروازہ علاحدہ ہے اور اللہ کی مرضی پر راضی رکھنے والا رہنے والوں کا دروازہ مستقل ہے حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ہر عمل کے ساتھ خصوصیت رکھنے والے کے لیے مستقل دروازہ ہے اس لیے اس پر کیا تان ہے اور کیا اور یہ کیا اور یہ کیا طنز کی بات ہے جیسے اور دینی احکام ہیں ایسے ہی جہاد ہے بلکہ علامہ شامی نے اس کی تصریح کی ہے کہ فرائض نماز کا اپنے اوقات پر اہتمام کرنا بلا تردد جہاد سے افضل ہے اس لیے کہ جہاد کی فضیلت ایمان اور نماز ہی کے قائم کرنے کے واسطے ہے اور نماز خود مقصود ہے شامی اس لیے اس میں کوتاہی کرنے والوں کے نماز روزہ وغیرہ کو بیکار کہہ دینا اس پر تعان کرنا حدود سے تجاوز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب جہاد میں شرکت کی نیت سے حاضر ہوا جی، حضور نے دریا فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اور انہی کی اچھی طرح خدمت کرو سبحان ارشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الكريم ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ مشکات پر روایت شیخین ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں مشورہ لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں عرض کیا کہ زندہ ہے حضور نے فرمایا ان کے ساتھ رہو ان کے قدموں میں جنت ہے مشکات ایک بدوی حاضر خدمت ہوئے اور ہجرت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ سخت ہے تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہیں حضور نے دریا فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں حضور نے دریا فرمایا بس تو کہیں سمندر پار اپنے دینی اعمال میں مشغول رہو اللہ شان ہوں تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہ فرمائیں گے ابو داود غرض سینکڑوں واقعات اور احادیث ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جہاد کے لیے حقیقی جہاد کے مقابلے میں دوسرے نیک اعمال کو ترجیح دی ہے پھر حکمی جہاد کا تو کیا ذکر اگرچہ بعض وقتی ضرورتوں اور خاص خاص مصلحتوں کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاد کی اہمیت سب سے بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ غزو خدن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یا ایک سے زیادہ نماز ہو ہوئی ہیں مگر یہ کلیہ کے مگر یہ کلیہ نہیں کہ جہاد کے مقابلے میں کوئی نیک عمل معتبر ہی نہیں بالخصوص جب کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو ایک مرتبہ حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ ایسے چھوڑے ہیں کہ تم جتنا راستہ بھی چلو چلے ہو اور جو کچھ خرچ کیا ہے اور جتنا سفر طے کیا ہے اس سب کے ثواب میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں صحابہ نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے ابو داود اس مضمون کے نظائر بھی کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے اور اس اس وجہ سے اپنا معمول پورا نہ کر سکے تو اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا کہ وہ صحت کی حالت اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا مشکات بروایت البخاری ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے کسی نیک کام میں مشغول رہتا تھا تو اس فرشتے کو جو اس کے نیک اعمال لکھنے پر متعین تھا یہ حکم ہوتا ہے کہ جو عمل یہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی ناجائز کام کیا جاتا ہے تو جو شخص کسی مجبوری سے اس میں شریک ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن مجبوراً وہاں موجود ہے وہ حکم کے اعتبار سے ایسا ہے گویا شریک ہی نہیں اور جو شخص اس میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو پسند کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس میں شریک ہے مشکات ایک حدیث قریب ہی آ رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنے چھوٹے بچوں کی آنت کے سلسلے میں نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ثابت کی عادت کے لیے تشریف لے گئے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ چپ چاپ پڑے ہیں آواز دی اور اس پر بھی نہ بولے حضور نے انا اللہ و انا الہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بارے میں مغلوب ہو گئے یعنی تمہاری موت جو تقدیر امر تھا غالب آ گئی عورتیں یہ کلام سن کر سمجھ گئیں کہ وفات ہو چکی ہے اس لیے رونے لگی ہوں کہ صاحبزادی نے افسوس کے لہجے میں کہا میں تو یہ امید کر رہی تھی کہ تم شہید ہو کر جاؤ گے اس لیے کہ جہاد میں جانے کا سامان تیار رکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ ان کو ان کی نیت کا اجر و ثواب ہو گیا اور تم شہادت کس چیز کو سمجھتی ہو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے کو حضور نے فرمایا کہ قتل کے علاوہ سات قسم شہادت کی اور بھی ہیں جو تعاون میں مرے وہ بھی شہید ہے جو پانی میں غرق ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے جو ذات الجرم نمونیا میں مرے وہ بھی شہید ہے جو مقتون ہو اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں بعض نے اس کی تفسیر استثقاء سے کی ہے بعض نے اس حال سے بعض نے کولنج کہا ہے اور بعض نے پیٹ کی ہر بیماری وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے جو چھت یا دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے عورت اگر بچہ پیدا ہونے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے مالک ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب ان کی بیٹی نے عرض کیا کہ شہید ہونا اللہ کے راستے میں قتل ہونے کو سمجھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم رہ جائیں گے اس کے بعد ان انواع کو ذکر فرمایا ان کے علاوہ ساٹھ کے قریب اقسام موت کی ایسی ہیں جن میں شہادت کا درجہ نصیب ہونے کی بشارت احادیث میں آئی ہے اور ان کو اوجس کی دوسری جلد میں اس ناکارہ نے جمع کیا ہے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا سچا رسول تو امت محمدیہ کے فضائل اور ان کی خوبیوں میں ترقیات کے اسباب ہم پہنچائیں اور امت اس رحمت کو تنگ کرے ہر شخص جو کسی دینی مشغلے میں لگا ہوا ہے تعلیم ہو تبلیغ ہو جہاد ہو سلوک ہو وہ اپنے سلسلے کے علاوہ باقی سب کو لغو بیکار وقت کی اعزاد حتیٰ کہ گمراہی کہنے سے بھی سبحانک اللہم و بحمدک لا اشد إليك بسم اللہ ونصلي ونسلم نحمد رسول الكريم دین کو آسان بنانے کی ترغیب دین اسلام جو ہر نوع سے نہایت سہل تھا اس کو مشکل بنایا جاتا ہے اور دینی ترقی کے لا تعداد ابواب کو اسی ایک باب میں منحصر کیا جاتا ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ سب ابواب کو گویا دین سے خارج کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین نہایت سہل ہے اور جو اس میں تشدد کرتا ہے مغلوب ہوتا ہے بس سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو اور لوگوں کو نیک اعمال پر بشارتیں دو بخاری شریف ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سہولت پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو لوگوں کو تسکین دو نفرت نہ دلاؤ در منصور صاحب بہجت النفوس لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے ساتھ یعنی احکام شرعیہ پر عقل کے ساتھ عمل کیا جائے اسی لیے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں عقل کے موافق بدلہ دیا جائے گا آپ نے عرض کیا کہ عقل کی ذمہ داری کون کر سکتا ہے کہ ہر شخص عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و پیش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جو شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانے وہ عاقل ہے اگر اس کے بعد دین میں اور کوشش کرے تو وہ عابد ہے اور اگر اور زیادہ کوشش کرے تو وہ جواد جوان مرد ہے بس اگر کوئی شخص عبادت میں کوشش کرنے والا ہو اور نیک کاموں میں جوان مردی کر دے والا ہو لیکن ایسی عقل اس کو نہ ہو جو اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کے اتباع پر اور حرام کی ہوئی چیزوں سے روکنے پر پہنچا دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کر رکھا ہے اس کو حرام سمجھا دیں سمجھنا دینی بے عقلی ہے اسی طرح دین کے ابواب میں تنگی کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اصلاح کرنا عقل کی بات نہیں ہے صاحب بہجہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تمام عبادتوں کو ہر طریقے سے کمال پہنچائے وہ دو طرح سے مغلوب ہوگا ایک اس وجہ سے کہ وہ کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لا ارض قطع ولا ابقا دوسرے اس وجہ سے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف او بلکہ اکثر اوقات مختلف انواع عبادات کا بیک وقت اجتماع ہوگا اور اس صورت میں آدمی ایک ہی کو ادا کر سکتا ہے صاحب بہجہ نے جس حدیث کے ٹکڑے کو ذکر کیا ہے یہ مختلف صحابہ سے نقل کی گئی ہے علامہ سخاوی نے احادیث مشورہ میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن محدثی نے اس میں کلام بھی کیا ہے پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان حد متین متين الف او غلو فن المبتا لا اردن قطع ولا غرا ابقى ترجمہ یہ دین ایک مضبوط چیز ہے اس میں نرمی کے ساتھ تیز چلو اس لیے کہ جس شخص نے سواری کو تھکا ڈالا اس نے نہ تو راستے ہی قطع کیا نہ سواری ہی کو باقی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکتا اسی لیے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فسددو و قاربو سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلو یعنی توسط کی رفتار رکھو مندوبات میں اتنا توغل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان ابن ابی حتمہ کو نہ دیکھا نماز کے بعد بازار تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ان کا مکان آ گیا وہاں تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے دریا فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا انہوں نے عرض کیا کہ رات بھر نوافل میں مشغور رہے نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ تمام رات عبادت میں گزار دوں تمام رات کی عبادت کتنی اہم چیز ہے لیکن چونکہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ مؤقد ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ترجیح دی اور بھی بہت سی روایات اس مضمون کی معید ہیں کہ احکام شرعیہ میں بھی ہر چیز کا ایک درجہ ہے اس سے نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا سبحان اشد اللہ بسم اللہ رسول الکریم صرف اپنے ہی کام کو دین کا کام سمجھنا غلطی ہے محض اس وجہ سے کہ ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے باقی ساری عبادات پر دوسرے سارے دینی کاموں پر پانی پھیر دینا سخت ناانصافی ہے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں کو اس طرف متوجہ نہ کیا جائے میرا مقصود یہ ہے کہ اس میں اتنا غلو نہ کیا جائے جو حدود سے متجاوز ہو جائے کہ نہ اس کے مقابلے میں کوئی فرض رہے نہ واجب نہ عذر رہے نہ معذرت جو لوگ اس اس کے سلسلے میں منسلک نہ ہوں وہ جہنمی بنا دیے جائیں وہ بے ایمان اور کافروں میں شمار کر دیے جائیں جیسے کہ بہت سی تقریروں اور تحریروں میں دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اونچے درجے کے اکابر اور ذمہ دار حضرات کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو شائع کرے جس سے وہ بری ہے تو حق شان ہو اس کو قیامت کے دن جہنم میں پگھلائیں گے یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے در منصور پگھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کہ اس کا بدن لہو پیپ بن کر پگھلتا رہے رہے گا اور جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کرے گا اس وقت تک نکلنے کا حق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو کون سچا کیسے ثابت کرے کر سکتا ہے ایسی صورت میں پھر اس کی مہربانی کی طرف توجہ کرنا پڑے گی جس پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ یا وہ معاف کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف سے اس کو معاوضہ دے کر راضی فرمائے ورنہ اپنی نیکیاں ان کے حوالے کریں اور نیکیاں اپنے پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر رکھیں جو صورت بھی ہو بہرحال ندامت کتنی سخت ہوگی کہ آج جن کو سب و شتم کیا جا رہا ہے کل ان کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا